جریری نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرا نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں تین بار آپ نے اسی طرح فرمایا صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی انہوں نے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے جریری نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چو